آپ اور دعوت مقاصد دعوت ایک دعوت و تحریک کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے مقاصد اور ہدف گول صاف اور واضح ہوں اور رہیں ان کا صحیح شعور حاصل ہو اور برقرار رہے حالات کے دباؤ یا امتاد زمانے سے نہ ان میں ملاوٹ ہو نہ ان کو تبدیل کیا جائے اگر مقاصد ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے درمیان صحیح ترجیحات ہوں اور ترجیحات کا نظام بگڑنے نہ پائے فروعات اصول کی جگہ نہ لینا شروع کر دیں اور اصول پسے پشت نہ پسے پشت نہ چلے جائیں کیونکہ دعوت دین کا بیان اور وضاحت بنیادی طور پر قرآن کا کام تھا اس لیے قرآن نے اپنے پیغام کے ذریعے اس بات کا اہتمام کیا کہ نبی کریم اپنی قیادت میں چلنے والی تحریک میں اور اپنی تعلیم میں ان ساری باتوں کا التظام کریں دعوت کی نسبت رب کے ساتھ پہلے دن سے آپ نے جس چیز کی طرف بلایا اور جو کچھ سنایا اور پہنچایا اس کا رشتہ اپنے رب کے نام کے ساتھ قائم کیا اور یہ بات واضح کر دی کہ دعوت اسلامی بنیاد دعوت اسلامی کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی میں علم کا سر چشمہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ہدایت صرف وہی دے سکتا ہے سورت two five Yunus thirty five اگرچہ قرآن کا ہر لفظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہا تھا اور کوئی مادی شہادت اس بات کی نہ تھی کہ آپ کا کلام اور آپ کی دعوت نہیں لیکن آپ نے مسلسل اور بار بار اس بات کا احادہ کیا اور کرتے رہے کہ اس دعوت اور پیغام کو نسبت آپ کی ذات سے نہیں ہے بلکہ صرف رب کے نام سے ہے اس طرح یہ خطرہ ٹل گیا کہ دعوت دائی کے نام سے منسوب ہو کر رہ جائے اور بلانے والے بھی بلاخر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم کسی انسان کے خیالات کی طرف بلا رہے ہیں خدائے واحد کی کبریائی سارے جھوٹے خداؤں کی کبریائی ختم کر کے صرف خدائے واحد کی کبریائی کا اعلان و قیام یہ آپ کی دعوت و تحریک کا وہ بنیادی مقصد تھا جو آپ نے شروع سے آخر تک رکھا اور کبھی نگاہوں سے وہ نہ ہونے دیا اور فکبر مدثر یہ بات بھی پیش نظر رہنا اہم ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے ان دونوں ابتدائی اور بنیادی باتوں کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ ان کی حیثیت نظری نہ ہو اور یہ صرف فکری مسائل اور فلسفیانہ خیالات تک محدود نہ رہ جائیں نہ ان کا نہ ان کا اہتمام صرف زور و بیان تک محدود رہے بلکہ شعور حافظہ زبان اور عمل میں ہر دم جاری اور ہر لمحہ تازہ رہیں اس وقت کے اس وقت کے مومن کی زندگی تو آپ کی ایک متی مجاہد کی زندگی تھی اور اس مجاہد کی زندگی میں آپ نے بسم اللہ اور اللہ اکبر کو جس طرح سمو دیا وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا تعلیم کا طریقہ کتنا مؤثر اور کتنا دور رس تھا اسی طرح آپ نے دعوت کی دوسری ہم بنیادوں اور تعلیمات کو راسک کرنے اور ہر لمحہ تازہ اور سامنے رکھنے کا اہتمام کیا مثلا اللہ کی وحدانیت آپ کی رسالت اللہ کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان اور قیام کے ہدف کے چند اہم اجزاء تھے جن کا آپ نے پورا اہتمام کیا اللہ کی بندگی کی اولت ایک ایک انسانوں کو سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کی طرف بلایا یہ دعوت کا وہ بنیادی پہلو تھا جو کبھی مدھم یا وہ جل نہ ہوا حالانکہ اس کے بعد ہر قسم کے مراحل آئے جن میں سیاسی اور معاشی مقاصد بھی حاصل کیے گئے معاشرتی اصلاح بھی کی گئی تلوار بھی اٹھائی گئی مال غنیمت بھی جمع کیا گیا کفار سے صلح اور جنگ بندی کے معاہدات بھی ہوئے لیکن ہر وقت یہ بنیادی دعوت نمایاں رہی انعام 103 تھری یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے ہر چیز کا خالق لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اس کے لیے بعض دفعہ ایسے انتہائی دل آویز پیرائے بھی اختیار کیے سورہ الزاریات 50 پس دوڑو اللہ کی طرف ففر دوڑو اللہ کی طرف بادشاہوں کو خطوط لکھے تو یہی بات سب سے اول تھی یہودیوں سے مطالبہ تھا تو یہی نجران کے عیسائی آئے تو ساری جزیات کو چھوڑ کر یہی کلمہ مشترک تلاش کیا آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے آل عمران سکسٹی فور اور جب امت مسلمہ کی تشکیل اور اجتماعی شیرازہ بندی کے بعد اس کے سپرد جہاد اور شوق اور شہادت حق کا فریضہ کیا گیا تو سر نامہ یہی لکھا ہوا تھا صورت الحج 77 78 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو اور سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی کرو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اور تم لوگوں پر گواہ بنو قرآن نے اسی لیے آپ کے منظر اور کام کا اظہار کیا دائین اللہ کے الفاظ سے کیا جھوٹے خداؤں کے خلاف جہاد دوسرے جہاں ہر لمحہ اللہ کی یاد اللہ کی طرف بلانے کا کام اول رہا وہاں اللہ کے علاوہ جن کو بھی انسان نے خدا بنایا تھا یا جو انسان خود انسانوں کے خدا بن بیٹھے تھے یا جو قوتیں اور ادارے خدا سے بغاوت پر مبنی تھے ان سب کے خلاف آپ نے تنقید اور جہاد کا کام کیا ان میں سے کسی کے ساتھ مصالحت و شرکت نہ کی ان میں سے کسی کو کوئی جواز فراہم نہ کیا اگرچہ یہ سارا کام بڑی حکمت انسانی جذبات کے لحاظ اور اخلاقی اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہوا لیکن اس میں ڈھیل نہ دی گئی براہ راست نام لینے سے اجتناب گالی سے پرہیز بتوں تک کے خلاف دشنام ترازی سے احتراز یہ سارے اخلاقی وصول برتے گئے لیکن بقائے باہمی کو ایکزسٹنس پر آپ راضی نہ ہوئے اللہ اللہ کی بندگی کرو کے ساتھ یعنی اللہ سے باغی ہر قوت سے الگ رہو کی دعوت بھی تھی اور اس پر عمل بھی تھا بے شمار شواہد قرآن بے شمار شواہد قرآن اور سیرت میں موجود ہیں کہ دعوت کا یہی پہلو تھا جس کی وجہ سے آپ کے مخاطبین تڑپ کر آپ کی مخالفت پر جمع ہو گئے اور اپنی ساری قوتیں آپ کی دشمنی پر لگا دیں یہ صرف پتھر کے بتوں تک کی بات نہ تھی کہیں آبا و اجداد کا نام اور ان کی عزت تھی کہیں برسوں سے پیوست تعصبات اور رسم و رواج تھے کہیں سوسائٹی اور کلچر کے بت تھے کہیں نسل و رنگ کا معاملہ تھا کہیں سوسائٹی اور کلچر کے بت تھے کہیں نسل و نسل و رنگ کا معاملہ تھا کہیں قومی عصبیت تھی کہیں مال تھا کہیں اپنی برتری کہیں اپنی برتری اور تفوق کا سوال تھا کہیں خواہشات نفس تھی کہیں اقتدار تھا کہیں علم و تقوی کا پندار تھا بت پرستی آئیڈلٹری کی نوعیت کچھ بھی ہو آپ نے سب پر ضرب لگائی اور اسی لیے سب نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھی کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے سوات فائیو اینڈ سکس دعوت کا تحفظ تیسرے کہ اپنی دعوت مقاصد میں آپ نے کوئی ترمیم نہیں کی کوئی کمی نہیں کی کوئی اضافہ نہیں کیا کسی کی ماہیت نہیں بدلی کوئی چولا نہیں بدلا اس سلسلے میں آپ پر بیرونی دباؤ بھی پڑے اور اندرونی دباؤ بھی بیرونی دباؤ کا ایک اشارہ اس واقعے میں ہے کہ جب ابو طالب کے ذریعے آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ بے شک آپ اپنے خدا واحد کی پرستش کریں لیکن مخاطبین کے معبودوں کے خلاف دعوت و جہاد چھوڑ دیں عام طور پر نقل یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں ظاہر ہے کہ حضور کی زبان سے کبھی کوئی گالی نہیں نکلی برا کہنا چھوڑنے کے پیچھے یہی مطالبہ تھا کہ بقائے باہمی پر راضی ہو جائیں اپنے خدا کی بندگی شوق سے کریں دوسروں کی خدائی پر ضرب نہ لگائیں اسی طرح اس واقعے میں بھی جب آپ کو سیم ازر کے ڈھیر حسن جمال کے خزانے اور حکومت و سرداری کی پیشکش کی گئی اور آپ نے ان کو ٹھکرا دیا لیکن بہت واضح صورتحال خود قرآن میں موجود ہے یہاں جو بات جہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قائد ہونے کے باوجود آپ کو اللہ کی طرف سے تفویض کردہ دعوت میں کسی تبدیلی کا حق نہیں وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو اے نبی ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں میں تو بس اس وہی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے یونوس ففٹین اصولوں پر ثبات اور ان کا لچک بے لچک ہونا اس بات میں مانا نہ ہوا کہ عملی طور پر تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے انہی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے آپ ہر و اقدام کریں جس سے اصل مقاصد کا حصول قریب تر ہو لیکن اس پر آپ کبھی تیار نہ ہوئے کہ اپنے پیغام میں کوئی تبدیلی کر لیں ایک خدا کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے خداؤں کی بندگی کا جواز بھی نکل آئے ایک لیڈر کے علاوہ دوسرے لیڈر بھی تسلیم کر لیے جائیں وہ پجاری وہ تاجر وہ قبائلی سردار جو قوم کے خدا بنے بیٹھے تھے ان میں سے بھی کسی کا کچھ حصہ نکل آئے دراصل یہ پالیسی لازمی نتیجہ تھی قرآن کی دو اہم اور بنیادی ہدایت کا ایک یہ کہ آپ کا جو پیغام رسالہ دیا گیا ہے آپ اس کو پہنچانے اور بلا کا موقاص پہنچائیں دوسرے کہ آپ دین کو قائم کریں پورا کا پورا کریں اور کسی دوسری راہ پر نہ نکل جائیں المائدہ 67 اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا 13 کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یہی بات ان مشرقین کو سخت ناگوار ہوئی جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو سارے اجزائے دعوت کا لحاظ چوتھی ہے کہ آپ کی دعوت کے مختلف پہلو تھے وہ سارے پہلو ہمیشہ آپ نے ملحوظ رکھے ان سارے اجزاء کو زندہ رکھا میں خاص طور پر تین پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا اول یعنی آگاہ کرنا اور خبردار کرنا دوم دعوت استغفار توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت اور سوم تبشیر مبشیر اور نذیر ہونے کا تذکرہ سر احزاب میں اس جگہ کیا گیا ہے جہاں بحیثیت رسول آپ کے اسوے کے مختلف پہلو آپ کی مختلف حیثیتوں یا آپ کے فرائض اور کام کے ہم گوشے واضح کیے گئے ہیں ظاہر کے بشارت وابستہ استغفار اور توبہ کے ساتھ ہے اور یہ حقیقت قرآن میں بے شمار جگہ بیان کر دی گئی ہے انذار انظار کا کام تو آپ نے بالکل ابتدا سے ہی شروع کر دیا تھا کم فانذر مدثر اور پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے اس کام میں خدائی ہدایت سے بے نیازی بغاوت استقبار اور مستقبرین کے پیچھے چلنے کی نتائج و واقع سے آگاہ کرنا شامل تھا جو بات اہم ہے وہ یہ کہ اول تو آپ نے ان نتائج و عواقب میں دنیاوی اور اخروی دونوں نوعیت کے انجام کا ذکر کیا دونوں کو اہمیت دی ساتھ ہی توجہ اور فکر کو اخروی نتائج پر مرکوز کیا کہ وہی اصلی اور باقی رہنے والے ہیں دوسرے کہ کام صرف دھمکی دے دینے کی حد تک محدود نہ تھا بلکہ آج کی اصطلاح میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سوسائٹی کا پورا نقد و تجزیہ شامل تھا یعنی کرٹیک اور اس پر تاریخی اور واقعیتی یمپائریکل اور نظریاتی اور عقلی تھیروٹیکل دونوں قسم کے دلائل قائم کیے یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں استغفار استغفار اور توبہ کی دعوت بھی بنیادی جزو کی حیثیت رکھتی تھی ان دونوں کا ذکر جس اہتمام سے کیا گیا ان پر جو زور دیا گیا ان کے اوپر جو عظیم کامیابیوں اور بشارتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سب اس پر دلالت کرتے ہیں کہ صرف استغفر اللہ کی تسبیح کی دعوت نہ تھی بلکہ ایک کار عظیم کا مطالبہ تھا یعنی اپنا مسلسل جائزہ انفرادی بھی اور اجتماعی بھی یہ تسلیم کرنا کہ صحیح اور غلط کا وہی فیصلہ قابل قبول ہے جو مالک کائنات کرے یہ تسلیم کرنا کہ اس کے سامنے جواب دہ ہیں اور وہ علم اور قدرت و عزت کا مالک ہے کہ حساب لے اور انصاف کرے اور اخروی نتائج کو ہی اصل نتائج سمجھنا قرآن و حدیث میں سارے پہلو واضح کیے گئے ہیں اور حضور کی تعلیم و دعوت میں ان سب کا اہتمام تھا تبشیر بشارت بھی بڑا اہم جزو ہے پھر یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ بشارتیں دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق تھیں اگرچہ اصل بہتر اور باقی رہنے والا اجر آخرت کا ہی ہے ایک طرف یہ کہ مومن رہو گے تو دنیا میں غالب ہوگے خلافت عرضی کا وعدہ ہے آسمان و زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دیں گے دوسری طرف وہ جنت جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں مغفرت رحمت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں خلود ابدی رضوان الہی جو کچھ چاہو ملے گا اور ہمارے پاس اس سے بھی زائد ہے جو بات خصوصی توجہ چاہتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اس طرح اپنے ساتھیوں کے سارے محرکات کو بڑے مضبوط پائیدار پرکشش جذبات انگیز تازہ اور شاداب سانچوں میں ڈھالا اور ہر لمحہ اس کا اہتمام کیا کہ پہلو صرف انڈرسٹوڈ ہی نہ ہو بلکہ آشکارا ہو اس کا تذکرہ ہو اس کا احتساب ہو ان وعدوں پر اعتماد ہو ان انعامات کی طلب ہو ہر کام میں ہو خواہ تلوار اٹھانے کا کام ہو حدود کا نفاذ ہو یا پیسے نکالنے کا مطالبہ ہو ترتیب اور تقدیم و تاخیر پانچویں ہے کہ آپ نے دعوت کے مختلف اجزاء کے درمیان ترتیب تقدیم و تاخیر اور اہمیت کا وہی نظام قائم رکھا جو اس کی روح اور مزاج کے مطابق تھا کہیں کہیں بیج و درخت اور پھل کا تعلق تھا کہیں بنیاد ستون اور عمارت کا نظام تھا کسی کی حیثیت بنیاد کی تھی تو کسی کی آرائش و زیبائش کی کیونکہ آپ کا کام صرف ایک فلسفی کی طرح خیالات پیش کر دینا ایک وائز کی طرح نصیحت کر دینا ایک پکارنے والی کی طرح پکار دینا نہ تھا بلکہ اپنی دعوت کے گرد ایک امت کی شیرازہ بندی اور اس امت کو دعوت جہاد اور قیام دین کا ذریعہ بنانا تھا اس لیے ضروری تھا کہ آپ ادارے بنائیں ظواہر کا نظام قائم کریں کہ ان کے بغیر اجتماعی نظام نہیں بنتا صرف جذبات میں ابال آ سکتا ہے یا خانقاہیں بن سکتی ہیں لیکن ہم آپ نے ہمیشہ دین کے مقاصد اور دین کے ظواہر کے فرق کو ظاہر کیا مومن ہونے کے اصل معیارات بیان کیے افعال کے درجات اور ان کی باہمی ترتیب کو ذہن نشین کرایا اور اس کا پورا اہتمام کیا کہ ادارے مقاصد کی جگہ نہ لیں اس سلسلے میں قرآن کا ایک بیان کافی ہے اگرچہ آیات و تو بے شمار ہیں جہاں ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو کہا گیا ہے وہیں قرآن مقامات دیکھ لی جائیں اور جہاں کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے کا ذکر کیا گیا ہے وہی احادیث دیکھ لی جائیں سورہ توبہ نائنٹین کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جہاں فشانی کی اللہ کی راہ میں اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں